انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اس گھوڑے کو مندوب کہا جاتا تھا کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں تھی اس گھوڑے کو ہم نے چال میں سمندر پایا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو پچاسی یہ حدیث صحیح ہے